السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کون صاحب حضور مفتی محمد زاہد سلامی صاحب بول رہے ہیں جی میں حد کر رہا ہوں جی آپ کا رابطہ نمبر دیا تھا مفتی انوار احمد صاحب متدر لوگوں نے مفتی انوار احمد صاحب مفتی انوار صاحب ہے نا جام بریلی شریف کے جی جی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا مفتی محمد انوار صاحب ہے نا جی جی جی جی جی جامعہ بریلی شریف کے جی سمجھ گیا انہوں نے آپ کا رابطہ نمبر دیا تھا اچھا جی سبحان اللہ فرمائیں حضرت حضرت اس وقت آپ ادارہ میں ہیں میں ادارے میں نہیں اس گھر کا ہے وہ اچھا گھر پہ جی، حضرت جی، جی۔ آپ ماشاء اللہ معقولات میں کافی مہارت رکھتے ہوں گے کس چیز میں معقولات میں جی، نہیں مہارت کسی بھی چیز میں نہیں ہے اچھا۔ کیا حکم ہے جی یہ جی، ایک مسئلہ حضرت الجھا ہوا ہے جی یہ کتاب ہے نا اطول شرح متول کون سی اطول شرح متول ملا اسام کی اس میں بھی ہے اور کشاف اصطلاحات الفنون میں بھی ہے جی. کہ ایک ہے خارج کا نفس شے کا ظرف ہونا جی اور دوسرا ہے خارج کا شے کے وجود کی ظرف ہونا ان دونوں میں کہتے ہیں فرق ہے وہ فرق واضح نہیں ہو رہا اچھا تو میں عبارت پڑھتا ہوں جی میں عبارت پڑھتا ہوں کتاب سے تو آپ اس پر یہ کشاف و اصطلاحات الفنون میں پڑھ رہا ہوں تو اگر اس کو ضرور نہیں ہو آپ مجھے یہ پرسوں بتائیں میں کیونکہ یہاں ہوں یہاں کچھ بھی میرے سامنے نہیں ہے جی اچھا یہ نکال لوں گا یہ کتاب ہوگی نا آپ جی۔ کے پاس عبد تھانوی کی ہاں، بالکل ہوگی جی، جی۔ وجود کے مسئلے پر آپ دیکھیں ہاں۔ یہ وجود کا مسئلہ ہم نے سمجھنا ہے اچھا اچھا یہ وجود کے مسئلے پر جی فرمائیے جی ہمیں نمبر آپ نوٹ کر لیں جی فرمائیے جی دیکھو سر آپ کا کرنا ہے صحیح ہاں، دو بجے تقریباً بج گئے لگ بھگ دو بج گئے ڈھائی بج گئے ہاں جی آپ ابھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں اچھا جی چورانوے پچاس چورانوے جی۔ پچاس چورانوے پچاس جی بیاسی بیاسی بیا